نحمد وََََََََََ نسلی رسولم امہ بادو فاؤصب الہ منشان الروجیم ربش رحلی صدری ویسرلی عمری وحل العقدم ملسانی یفقہ قولی ربی یسر ولاۃ وسر وطم ممبل خیر پارا نمبر دو ہے رکو نمبر سولہ آیت نمبر دو سو ترتالیس سے دو سو اڑتالیس تک پارا نمبر ٹو رکو نمبر سکسٹین آیت number two forty three two forty eight پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے اسی لیسن کا الم تارا کیا نہیں تم نے دیکھا الزینہ طرف ان لوگوں کے خرجو جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے وہم الوف اور وہ ہزاروں میں تھے حضر الموت موت کے ڈر سے فقال لهم تو کہا ان کے لیے اللہ اللہ نے موتو تو مر جاؤ ثم پھر احیاہم اس نے زندہ کیا ان کو ان اللہ بے شک اللہ لذو فضلن البتہ فضل کرنے والا ہے الناسی اوپر لوگوں کے ولاکن اور لیکن اکثر الناسی اکثر لوگ لا یشکرون نہیں شکر کرتے وقاتلو اور لڑو فی سبیل اللہ ہی اللہ کے راستے میں والم اور خوب جان لو ان اللہ بے شک اللہ سمیع ان خوب سننے والا علیم خوب جاننے والا ہے من ذا الذي كان هابوتو يقرض الله قرض دي الله كو قرضا حسنا قرض حسن فيضاعفه پھر وہ اس کو بڑھا دے گا لہو اس کے لیے ادعافن کثیرہ کئی گناہ واللہ اور اللہ یقبزو تنگ کرتا ہے وَيَبْسُطُ اور کشادہ کرتا ہے وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف ترجعون جاؤن تم لوٹائے جاؤ گے علم ترا کیا نہیں تم نے دیکھا الملئی طرف سرداروں کے من بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے مم بادی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس قالو جب انہوں نے کہا نبی یوم واسطے اپنے نبی کے عباد مقرر کیجئے لنا ہمارے لیے ملکن ایک بادشاہ نقاتل ہم لڑائی کریں فی سبیل اللہ ہی اللہ کے راستے میں قال کہا بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں نبی نے حل اسی تم کیا امید کی جائے تم سے ان قطبہ اگر فرض کر دیا جائے علیہ کو ملکی تال تم پر لڑائی کرنا اللہ تو قاتلو کہ نہ تم لڑائی کرو گے قالو وہ کہنے لگے وما لنا اور کیا ہے ہمارے لیے اللہ کے نہ نقاتل ہم لڑائی کریں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وقد اخرجنا اور تحقیق نکالے گئے ہم من دیارینا اپنے گھروں سے ابنا اور اپنے بچوں سے بیٹے بھی لکھ سکتے ہیں آپ اور بچے بھی فلما پھر جب کتبہ لکھ دیا گیا علیہ ملکی تال ان پر لڑائی کرنا تولو تو منہ پھیر لیا اللہ مگر خلیلً تھوڑے منہم ان میں سے واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو وقال لهم اور ان کو کہا نبی ان کے نبی نے ان اللہ بے شک اللہ نے قد بعثا بے شک مقرر کیا لکھم تمہارے لیے تالوتا تالوت کو ملکن بادشاہ قالو انہوں نے کہا انا کیسے یخونو ہو سکتی ہے لہ الملک اس کے لیے بادشاہت علینا ہم پر ونحنو اور ہم احق کو زیادہ حقدار ہیں بالملکی بادشاہت کے من ہو اس سے ولم اور نہیں یوتا وہ دیا گیا ساتم وسط من المال مال سے قالا اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ نے استفا ہو چن لیا اس کو علیکم تم پر وزادہ اور زیادہ دی اس کو بس توتن کشادگی فی العلمی علم والجسم اور جسم میں واللہ اور اللہ یؤتی دیتا ہے ملک ہو اپنی بادشاہت میں یش جس کو وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ واسع وسط والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے وقال لهم اور کہا ان کو نبی ان کے نبی نے ان آیت ملکی ہی بے شک نشانی اس کی بادشاہت کی این یاتی کہ آئے گا تمہارے پاس اتابوتو تابوت یا صندوق فی ہی جس میں سکینتن تسکین ہے میر ربکم تمہارے رب کی طرف سے ببقیتن اور یادگاریں ہیں مما اس میں سے جو ترکا چھوڑا آل موسا قوم موسا نے و آلو ہارون اور قوم ہارون نے تحملہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو الملائکہ فرشتے ان نفی علی بے شک اس میں لآیتن البتہ نشانی ہے لکم تمہارے لیے ان کن تم اگر ہو تم مؤمنین لانے والے بس جی اب ہم تلاوت سنیں گے ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ۖ إن الله لذو فضل على الناس ولكن ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا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 إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقيه ۖ وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين